حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے کھانے پینے کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دیا جائے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو سڑسٹھ